علی حسن بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے حجاج بن محمد العور نے مصیصہ شہر میں بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے بیان کیا کہ میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سفر کے ارادے سے نکلے بتھا نامی جگہ پر پہنچ کر آپ نے وضو کیا اور ظہر کی نماز دو رکعت قصر پڑھی پھر عصر کی بھی دو رکعت قصر پڑھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نیزہ بطور سترہ گڑا ہوا تھا اور نے اپنے والد سے اس روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ ابو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نیزے کے آگے سے آنے جانے والے آ جا رہے تھے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہروں پر پھیرنے لگے ابو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے بھی آپ کے دست مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا اس وقت وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا और मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार था सही बुखारी हदीस नंबर तीन हज़ार पाँच सौ तिरपन